بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ تھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی